سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے غمرہ یا غمرہ نامی ایک گھوڑی کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا بعد میں اس نے دیکھا کہ اسی گھوڑی کو یا اس کے بچے کو جو اسی گھوڑی کی طرف منسوب کیا گیا فروخت کیا جا رہا تھا لیکن اسے ایسے کرنے سے منع کر دیا گیا حدیث نمبر پینتیس سو چھپن مسند احمد